بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا سیونتھ لیکچر سٹارٹ کریں گے اس سے پیشتر کہ ہم لیکچر سٹارٹ کریں آئیے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں we discuss last time the languages of strings beginning with and ending in different letters ہم نے beginning with and ending in different letters defined over alphabet A B پر ڈسکس کیا اس لینگویج سے ایسوسیٹڈ ایف اے کی بات کی we also discussed language of strings excepting all strings including null string یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آل اسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ نل اسٹنگ بھی شامل ہے discuss the language of strings accepting non empty strings اب نان ایمٹی سے ظاہر ہے کہ اس لینگویج میں نل اسٹنگ نہیں آ سکے گی اس کے ایف اے کے لیے بھی ہم نے ڈسکس کیا we discuss the language accepting no string اب ایسی کون سی لینگویج ہے جو کوئی بھی اسٹنگ ایکسیپٹ نہ کرتی ہو تو یہ بیسیکلی لینگویج کی ڈیفینیشن پہ شامل ہے کہ اگر آپ اس قسم کی کنڈیشن لگا دیں کہ language of strings beginning with a and b تو ایسی کوئی بھی اسٹنگ آپ کو نہیں مل سکتی جو اے اور بی دونوں سے ہی بیک وقت اسٹارٹ ہوتی ہو یا تو وہ اے سے اسٹارٹ ہوگی یا بی سے ہم نے last time language of strings containing double a's کی بات کی اور اس کے ایف اے پر غور کیا اسی طرح سے language of strings having double zeros اور ڈبل ونس اس کا ایف اے دیکھا اور اس ایف اے پر دکھائی جانے والی تمام ٹرانزیشن کو تفصیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہم نے ایک ایسی لینگویج کی بھی بات کی دیٹ کنٹینس اور ٹریپل بیز اس پر دکھائی جانے والی تمام ٹرانزیشن کو بھی تفصیل سے دیکھا اور لاسٹلی ہم نے ایون ایون لینگویج کے ایف اے کے لیے تمام ٹرانزیشن پر غور کیا ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے last time even even language کی بات کی میں یہ چاہوں گا کہ ایون ایون لینگویج میں ڈسکس کیے گئے ایف اے کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیا جائے کیونکہ اس کا کانسیپٹ پختہ کرنے کے لیے اس کی تفصیل ضروری تھی آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں سلائڈ میں آپ کو یہ وہی ایف اے نظر آ رہا ہے جو لاسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ڈیٹیل ناکافی تھی اس لیے دوبارہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ون پہ انیشل اور فائنل دونوں انڈیکیشن دی جا رہی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نل اسٹرنگ ایکسپٹ ہو رہی ہے اب یہ کس طرح سے پتا چلا کہ اس ایف اے کے لیے چار اسٹیٹس کا ہونا ضروری ہے میں بتاتا چلوں کہ بی ایکسپٹ نہیں ہو رہا اے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا اس کے لیے ہمیں دو اسٹیٹس کا سیپریٹلی دکھانا ضروری تھا جس کے لیے ہم نے اسٹیٹ 3 اور 2 کو ڈیفائن کیا بی اور اے کی ٹرانزیشن شو کرنے کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ double a four a six a accept ہونا چاہیے اس لیے 3 سے واپس 1 اور 2 سے واپس 1 کا ایک سرکٹ دکھا دیا گیا پہلا سرکٹ بی کے لیے اور دوسرا سرکٹ اے کے لیے اب یہ جاننا ضروری تھا کہ اسٹیٹ تھری اور ٹو کی مزید ٹرانزیشنز کیا ہوں تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ تھری پر اگر اے آ جائے تو اب بننے والی اسٹرنگ بی اے ہوگی جو لینگویج کا پارٹ نہیں ہے اس لیے اس کو کسی نان فائنل اسٹیٹ کی طرف جانا ضروری ہے لیکن اے کا لوپ تھری پر نہیں لگایا جا سکتا تھا اس طرح سے لینگویج کو بلونگ کرنے والے اسٹینگ بھی ایکسپٹ ہو سکتی تھی اور اس مقصد کے لیے ہم نے اسٹیٹ فور کا سہارا لیا اور تھری پر ٹرانزیشن اے کے لیے فور کو یوز کیا یعنی تھری پر اگر اے ریڈ کیا جائے تو فور کی طرف جائیں گے اور اس طرح سے تھری اسٹیٹ کی دونوں ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی اسٹیٹ ٹو پر اے کی ٹرانزیشن ون کی طرف ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے تھے اسٹیٹ ٹو پر بی کی ٹرانزیشن باقی تھی اگر بی کا لوپ اسٹیٹ ٹو پر لگا دیا جائے تو اس طرح سے لینگویج کو بلونگ کرنے والی کچھ اسٹرنگ بھی ریجیکٹ ہو جائیں گی اور چونکہ ہمیں صرف ریجیکٹ اسٹرنگ کو ہی سامنے رکھنا ہے تو اس لیے ہم نے اسٹیٹ ٹو سے بی کے لیے ٹرانزیشن کا لوپ نہیں لگایا اور ہم نے اس کو فور کی طرف لے گئے اب ایسا کرنے سے اگر فور سے واپس بی کا لوپ لگا دیا جائے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں لگا دیا گیا تو ریکوائرڈ اسٹینگ جو لینگویج کو بلونگ کرتی ہیں وہ بھی ایکسپٹ ہو جائیں گی یعنی اے بی بی اے یہ دو سرکٹ لوپ کرتے ہوئے یہ جو اسٹینگ بن رہی ہے یہ لینگویج کا پارٹ ہے اور اس لیے یہاں ایکسیپٹ ہو رہی ہے تو ہماری پوری کوشش رہی کہ اس طرح کی اسٹرکچر بن جائے جو ایکزیکٹلی لینگویج کی اسٹینگ کو ایکسیپٹ کرے اور جو اسٹینگز لینگویج کو بلونگ نہیں کرتی وہ یہاں ریجیکٹ ہو سکیں ڈیئر اسٹوڈینٹس اب تک ہم نے جن لینگویجز کے ساتھ ایف اے کی بات کی عموماً بلکہ تمام لینگویجز انفینٹ لینگویج تھیں ان میں نمبر آف اسٹینگس انفینٹ تھیں ایک لینگویج ہم نے ایسی ضرور ڈسکس کی جس میں کوئی بھی اسٹینگ نہیں تھی ایم ٹی لینگویج اس کا ایف اے اور اس کی پاسبل ایف اے کی اسٹرکچر بھی ہم ڈسکس کر چکے میں یہ چاہوں گا کہ فائنائٹ لینگویجز کے سلسلے میں بلڈ کیے جانے والے ایف اے کی ایگزامپل بھی دیکھ لی جائیں تو اس سلسلے میں آئیے F A corresponding to finite languages نا consider the example of language L consisting of null string b a b double b defined over alphabet a b express by null string plus b plus a b plus double b اور null string plus b into null string plus a plus b یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ڈفرینٹ ریگولر ایکسپریشن آپ کو دکھا دی گئیں اور بعد والی ریگولر ایکسپریشن میں بی کو سیپریٹلی بریکٹ سے باہر دکھا دیا گیا تو یہ چونکہ فائنائٹ لینگویج ہے اس میں نمبر آف اسٹنگ فائنائٹ ہیں اور ہم کہہ چکے ہیں کہ فائنائٹ لینگویجز کو ان کی اسٹنگ کے درمیان پلس لکھ دینے سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے وہ ہم نے اس میں لکھ دیا نا the language L may be accept by the following F A اس ایف اے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اسٹیٹس ہیں آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ اتنی اسٹیٹس کی کیا ضرورت تھی بیسیکلی اگر آپ فائنائٹ لینگویج کو سامنے رکھیں تو شاید پہلی نظر میں آپ یہ سمجھیں کہ اس کا ایف اے بہت سمپل ہوگا لیکن فائنائٹ لینگویجز کا ایف اے بنانے کے لیے بگنر کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے چونکہ انوانٹیڈ اسٹینگ ایکسیپٹ ہونا شروع ہو جاتی تو ہم نے اپنی اسٹینگس کو باری باری ایکسیپٹ کروانے کی کوشش کی جس میں منیمم لینتھ والی اسٹینگ نل اسٹینگ تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ بنا دیا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرنگ بی جس میں صرف لیٹر بی ہے وہ بھی چونکہ لینگویج کا پارٹ تھی اس کو بھی ایکسپٹ کرانا تھا اس کو سیپریٹلی اسٹیٹ ٹو سے ملا دیا اور اسٹیٹ ٹو کو فائنل اسٹیٹ کر دیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹر اے چونکہ لینگویج کا پارٹ نہیں ہے اس لیے اس کو نان فائنل اسٹیٹ تھری سے ملا دیا اس کے علاوہ ڈبل بی چونکہ لینگویج کا پارٹ ہے وہ اسٹیٹ ٹو کے بعد ظاہر کی جا سکتی تھی تو ہم نے اسٹیٹ ٹو کو ٹرانزیشن بی کے ذریعے اسٹیٹ تھری سے اسٹیٹ فائیو سے ملا دیا اور اسٹیٹ فائیو کو فائنل اسٹیٹ کر دیا اس طرح سے اسٹینگ ڈبل بی ایکسپٹ ہو گئی ہمارے پاس لینگویج میں آخری اسٹرنگ اے بی موجود ہے انیشل اسٹیٹ پر اے کی ٹرانزیکشن شو کی جا چکی ہے اس طرح سے تھری پر بی کی ٹرانزیکشن کسی فائنل اسٹیٹ سے ملانے سے ہم اے بی کو ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں ہم نے اس کے لیے ایک علیحدہ فائنل اسٹیٹ فور بنائی اور اس طرح سے اسٹیٹ تھری سے اسٹیٹ فور پر بی کی ٹرانزیکشن شو کی ایسے اسٹنگ اے بی ایکسیپٹ ہو گئی تو اب تک کی ڈسکشن میں ہم نے تمام اسٹینگز جو لینگویج کو بلونگ کر رہی تھیں ان کو ایکسیپٹ کروا دیا اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی اسٹنگز ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں جس کے لیے ہم نے اسٹیٹس پر ٹرانزیشن کو چیک کرنا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسٹیٹ ون پر دونوں ٹرانزیشن کمپلیٹ ہیں اسٹیٹ تھری پر اے کی ٹرانزیشن باقی ہے اسٹیٹ فور پر اے اور بی دونوں کی ٹرانزیشن باقی ہیں اسٹیٹ ٹو پر ایک ہی ٹرانزیشن باقی ہے اسٹیٹ فائیو پر اے اور بی دونوں کی ٹرانزیشن باقی ہیں اب چونکہ ان ٹرانزیشنس کے لیے بننے والی اسٹرنگ لینگویج کا پارٹ نہیں اس لیے ہم نے ان ٹرانزیشنس کو نان فائنل اسٹیٹ سے ملا دیا اسٹیٹ 3 اور اسٹیٹ 4 کی باقی ماندہ ٹرانزیشنس کو وائی سے ملا دیا اور اسٹیٹ 2 اور اسٹیٹ 5 کی جو باقی ٹرانزیشنس تھیں ان کو اسٹیٹ ایکس سے ملا دیا لیکن چونکہ ایف اے میں ہر اسٹیٹ کے ہر لیٹر کے لیے ٹرانزیکشن کو شو کرنا ضروری ہے ہمیں ایکس اور وائی دونوں کے لیے باری باری اے اور بی کی ٹرانزیشن کو ظاہر کرنا ضروری ہے اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک ایکس اور وائی تک پہنچنے کے لیے اس کے بعد جو بھی لیٹر آئے وہ لینگویج کا پارٹ نہیں بن سکے گا یعنی ان لیٹر کو یوز کرتے ہوئے جو اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر وہاں تک آئے گی وہ لینگویج کا پارٹ نہیں ہو سکے گی اور وہ ریجیکٹ ہونی چاہیے اس لیے ہم نے اسٹیٹ ایکس اور اسٹیٹ وائی پر اے بی کے علیحدہ علیحدہ لوپس بنا دیے ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ایگزامپل جو آپ نے ابھی دیکھی یہ ایک فائنائٹ لینگویج کے لیے ایف اے بنانے کی ایگزامپل تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گو اس لینگویج میں بہت تھوڑی اسٹنگس موجود تھیں لیکن اس کے ایف اے کو بناتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی چونکہ لینگویج میں جو اسٹنگ بلانگ کر رہی ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے اور ذرا سی بد احتیاطی سے ایسی لینگویج ایکسیپٹ ہو سکتی ہے جن میں لوپ کی وجہ سے انفینٹ مینی اسٹنگس ایکسیپٹ ہو سکیں تو اس تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے دو ایسی اسٹیٹس انٹروڈیوس کرائیں کہ جن میں جانے کے بعد ہم واپس نہیں آ سکتے تھے ان سٹیٹس کو خاص نام دیا جاتا ہے آئیے اس کے لیے ایک نوٹ سلائڈ پر دیکھتے ہیں it is to be noted that the states states X and Y are اور ویسٹ باسکٹس اور Davy Jones as the moment one enter these states there is no way to leave it اس قسم کی اسٹیٹس کو ہم مختلف ایگزامپلس میں انٹروڈیوس کراتے رہیں گے اور یہ ہم نے بتا دیا کہ ان کو ویسٹ باسکٹ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب بھی کوئی اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر اس میں انٹر ہوگی اس کے بعد کوئی بھی لیٹر آئے وہ اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو سکے گی اور اس طرح سے ہم اس کو ویسٹ باسکٹ کہہ سکیں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے فائنائٹ لینگویج کے لیے ایک ایف اے کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا میں یہ چاہوں گا کہ مزید جاننے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں note it is to be noted that to build an F A accepting the language having less number of strings the اسٹری structure may also help in this regard which can be observe in the following transition diagram for the language L discussed in the previous example ہم نے پریویس ایگزامپل میں جو لینگویج دیکھی اس کے لیے ایف اے بنانے کے لیے ایک ٹری اسٹرکچر یہاں دکھایا جا رہا ہے آپ tree structure already discrete mathematics میں پڑھ چکے ہیں اس ڈائگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹری اسٹرکچر سے ملتی جلتی ڈائگرام ہے ٹری اسٹرکچر میں ہم انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور اے اور بی کی سیپریٹ ٹرانزیشن شو کی گئیں جن کو تھری اور ٹو سے باری باری ملایا گیا اور چونکہ نل اسٹرنگ ایکسپٹ ہو رہی تھی اس لیے انیشل کو فائنل اسٹیٹ کر دیا اب 3 اور 2 کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیشن سیپریٹلی 4 5 6 7 انٹروڈیوس کراتے ہوئے ظاہر کی گئیں ٹری اسٹرکچر میں ہر اسٹیٹ کی ٹرانزیشن سیپریٹلی شو کی جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ اسٹرنگ اے بی لینگویج کا پارٹ ہے اور اے بی انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر فائیو پر اینڈ ہوتی ہے اس لیے اسٹیٹ فائیو کو فائنل اسٹیٹ کرنا ضروری ہے اسی طرح سے اسٹرنگ بی لینگویج کا پارٹ تھی اور انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر ٹو پر اینڈ ہو رہی ہے اس لیے اسٹیٹ ٹو کو فائنل اسٹیٹ ہونا ضروری تھا اس کے علاوہ اسٹنگ ڈبل بی لینگویج کا پارٹ ہے اس کو بھی ایکسپٹ ہونا ضروری ہے یہ اسٹرنگ انیشیل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر اسٹیٹ سیون پر اینڈ ہو رہی ہے اس لیے اسٹیٹ سیون کو فائنل اسٹیٹ ہونا ضروری ہے لینگویج میں بلونگ کی گئی تمام اسٹینگس کو ہم اس ایف اے میں ایکسپٹ ہوتا ہوا دکھا چکے ہیں اب ان اسٹیٹس جو کہ فور فائیو سکس اور سیون ہیں ان کی مزید ٹرانزیشنز بنانا باقی تھیں ہم جانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی بھی لیٹر آ جائے بننے والے اسٹینگس لینگویج کو بلونگ نہیں کرے گی اور اس طرح سے اس اسٹرنگ کو کسی بھی فائنل اسٹیٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے تو اس کے لیے ہم نے ایک ویسٹ باسکٹ اسٹیٹ ایٹ کے نام سے انٹروڈیوس کرا دی اور اس طرح سے اسٹیٹ فور فائیو سکس اور سیون کے لیے ویدر وی ریڈ اے اور b will be moving towards this waste basket یہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ویسٹ باسکٹ کا ایک اپنا لوپ بھی ہوتا ہے اگر وہ نہیں بنائیں گے تو ہم ایف اے کی ڈیفینیشن کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے وایولیٹ کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے ابھی ایک لینگویج کی ایف اے کی ایگزامپل دیکھی اور وہ لینگویج فائنائٹ لینگویج تھی اور اس کی دو ڈائیگرامس ہم نے ڈسکس کی بعد والی ڈائیگرام میں میں نے ٹری کا ذکر کیا تو آپ نے دیکھا کہ ٹری اسٹرکچر سے ڈائیگرام ہمارے لیے بظاہر تو کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے نمبر آف اسٹیٹ تو زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن ریکوائرڈ اسٹنگس کو ایکسیپٹ کروانا آسان ہوتا ہے چونکہ وہ اسٹنگس بڑی آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں اور ہم ان اسٹیٹس کو جہاں وہ اینڈ ہوتی ہیں ان کو فائنل اسٹیٹ دے کر لینگویج کے لیے ریکوائرڈ ایف اے بنا سکتے ہیں ہم لینگویج کے کورسپونڈ ایف اے کی بات کر رہے ہیں اور فائنائٹ لینگویج کے لیے ایف اے بناتے چلے جا رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ مزید ایف اے کی اگزامپل دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں consider the language L consisting of double a b a b double a double b b b b b a a defined over N express by double a plus b a b plus double a double b plus double b b a اور double a into null string plus double b plus b into a b plus double b a میں شروع سے آپ کو ٹریننگ دیتا چلا آ رہا ہوں کہ لینگویج کے ساتھ اس کی ریگولر ایکسپریشن دکھا دی جائے یہاں بعد والی ریگولر ایکسپریشن میں آپ نل سٹنگ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں جو کسی بریکٹ میں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل اے کو بریکٹ میں موجود سٹنگز کے ساتھ کنکیٹینیٹ کرنا ہے اور اگر ڈبل اے کو نل سٹنگ کے ساتھ کنکیٹینیٹ کریں گے تو ہمیں ڈبل اے ہی ملے گا اسی طرح سے ڈبل اے کو ڈبل بی سے کنکٹینیٹ کرنے سے ڈبل اے ڈبل بی اور اسی طرح باقی کا پارٹ وہ تمام اسٹنگ جنریٹ کرے گا جو اس لینگویج کا پارٹ ہے دا ابو لینگویج میں فالوئنگ ایف اے اب یہ لینگویج بھی فائنائٹ لینگویج تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فائنائٹ لینگویج میں فائنائٹ اسٹنگس کو ایکسپٹ کرانا مقصود تھا تو ہم نے باری باری پاتھ وائز ان کو ایکسپٹ کروایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیشل اسٹیٹ ون فائنل نہیں ہے چونکہ نل اسٹنگ اس لینگویج کا پارٹ نہیں تھی اس کے علاوہ جو فرسٹ منیمم لینتھ نظر آ رہی ہے اس ایف اے میں وہ ڈبل اے ہے وہ ون سے تھری کی طرف جا رہی ہے ٹو کو وزٹ کرتے ہوئے یہ لینگویج کا پارٹ تھی اس لیے ہم نے one by one double a کو ون سے تھری طرف جاتے ہوئے ایکسپٹ کروایا جس کے لیے ہمیں تھری کو فائنل اسٹیٹ بنانا پڑا اس کے علاوہ بی اے بی بھی لینگویج کا پارٹ تھی اور اس کو ون سے اسٹارٹ ہوتے ہوئے سکس ٹین کے تھرو اسٹیٹ الیون تک پہنچا دیا اور الیون کو فائنل اسٹیٹ کر دیا اس طرح سے یہ اسٹرنگ بی اے بی بھی ایکسپٹ ہو گئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بی بی بی اے بھی لینگویج کا پارٹ ہے اس کو بھی ایکسپٹ ہونا ضروری ہے اس کے لیے ہم نے ون سے اسٹارٹ لیا سکس سیون ایٹ سے گزرتے ہوئے نائن تک پہنچا دیا اور نائن کو فائنل اسٹیٹ قرار دے دیا اس طرح سے ڈبل بی بی اے بھی جو کہ لینگویج کا پارٹ تھی اس ایف اے میں ایکسپٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک اسٹنگ ابھی باقی ہے وہ ہے double a double b double a پہلے ہی ایکسپٹ ہو چکی تھی جسٹ اسٹیٹ تھری سے ہم آگے فور کو وزٹ کرتے ہوئے فائنل اسٹیٹ جو ہم دکھا رہے ہیں اس میں بناتے ہوئے ہم اس کو ایکسپٹ کرا سکیں گے جو اسٹیٹ فائیو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ one two three four five یہ ایک ہی لائن میں اسٹیٹس آ رہی ہیں تو اس طرح سے اسٹیٹ تھری سے فور کو وزٹ کرتے ہوئے فائیو اینڈ ہوتے ہوئے ہم ڈبل اے ڈبل بی کو ایکسپٹ کروا سکتے ہیں اگر اسٹیٹ فائیو کو فائنل اسٹیٹ کر دیں جو ہم نے فائنل اسٹیٹ کر دی تو یہ تمام اسٹنگس جو لینگویج کا پارٹ تھیں اب تک state number one two three four five six seven eight nine ten اور الیون ان اسٹیٹس کو یوز کرتے ہوئے ایکسیپٹ ہو چکی لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایف اے کی بنیادی ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ ہر اسٹیٹ اور ہر لیٹر کی ٹرانزیکشن شو کرنا ضروری ہے اب تک جو کچھ ڈسکس کیا گیا اس میں ان تمام اسٹیٹس کی تمام ٹرانزیکشن شو نہیں ہو سکی تھی تو باقی ٹرانزیکشن کو شو کرنے کا فیصلہ باقی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بعد جو بھی لیٹرز آئیں ان سے بننے والی اسٹرنگ لینگویج کا پارٹ نہیں ہوں گی اور وہ اس ایف اے میں ایکسپٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے ہم نے دو ویسٹ باسکٹ انٹروڈیوس کرائیں ایک اوپر کے حصے کے لیے یعنی ٹو تھری فور اور فائیو کے لیے اور دوسری نیچے کے حصے کے لیے یعنی سیون ایٹ نائن ٹین اور الیون کے لیے ایک کا نام ہم نے ایکس رکھا جبکہ دوسرے کا نام وائی رکھا اور ان اسٹیٹس کی جن جن سے ان کو ملایا گیا ان کی جو باقی ٹرانزیشنز تھیں ان کو ان ویسٹ باسکٹ سے ترتیب وار ملا دیا لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی ہے کہ ان ویسٹ باسکٹ کی اپنی ٹرانزیشن بھی شو کرنا ضروری ہوتی ہیں وہ ہم نے لوپ کی شکل میں ایکس پر اور وائی پر دکھا دی ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم فائنائٹ لینگویجز کے سلسلے میں ایف اے بناتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انفینٹ لینگویج کے ایف اے کے مقابلے میں فائنائٹ لینگویج کا ایف اے ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی انوانٹیڈ اسٹرنگ ایکسیپٹ نہ ہو سکے اسی کانسیپٹ کو مزید پختہ کرنے کے لیے آئیے ایک اور ایگزامپل سلائڈ پر دیکھتے consider the language L consisting of ڈبلو belonging to a b star length of than than equal to two and ڈبلو neither ends in double a nor double b اب یہاں یہ لینگویج پہلی بار اس قسم کی لینگویج آپ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اور اس کی کنڈیشنس کو ہم ڈمی لیٹر ڈبلو سے ایکسپریس کر رہے ہیں ڈبلو is the word belonging to a b star a b star سے مراد آپ پہلے بھی جان چکے ہیں it means possible strings defined over a b تو جب ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ ڈبلو belongs to a b star اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لینگویج کی اسٹنگس اے بی اسٹار کو بلونگ کرتی ہیں یعنی اس کا ممبرس ہیں اب کالن ہے یا آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ سیٹ تھیوری میں نوٹیشن ہے جب کے لیے سچ دیٹ کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے تو یہ کنڈیشن آ گئی لینتھ آف ڈبلو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ورڈ کی لینتھ اس میں موجود لیٹرس کی تعداد ہے اس پر ریسٹرکشن لگا دی گئی کہ that should be either greater or equal یہ یاد رکھیں کہ یہ symbol either greater or equal کا ہے گریٹر دین اینڈ اکول کا نہیں ہے اور دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ W neither ends end in double A nor double B اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو بتا سکوں کہ ہم یہاں اسٹرنگ کے لاسٹ دو لیٹرز پر کنڈیشن لگا رہے ہیں بیسیکلی کیونکہ لاسٹ دو لیٹر چار پاسبل جنریٹ کرتے ہیں اے اے اے بی بی اے اور ڈبل بی ہم نے یہ کہہ دیا کہ word neither end in double A nor double B اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بلونگ کرنے والے ورڈز یا تو اے بی پر اینڈ ہو رہے ہوں گے یا بی اے پر تو اس طرح سے لینگویج کی تمام اسٹرکچر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ چکی ہوگی the language L may be expressed by the regular expression A plus B star into A B plus B A dear students اتفاق سے اس ایگزامپل میں جو لینگویج آپ کو دکھائی گئی اس کا لکھنے کا انداز پہلی لینگویج سے مختلف تھا اور اس کو سمجھنے کا انداز بھی نو no ڈاؤٹ اس سے مختلف تھا میں نے کوشش کی کہ آپ اس لینگویج کو بلونگ کرنے والے اسٹنگس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کی ریکروسپیکشن بھی آپ کو دکھا دی گئی اب ایک مرحلہ باقی ہے اور وہ ہے اس کی ٹرانزیشن ڈایاگرام اس کا ایف اے تو اس ایف اے کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلائڈ میں پانچ اسٹیٹس دکھا دی گئی ہیں اور یہاں اسٹیٹ ون انیشل اسٹیٹ ہے جو فائنل اسٹیٹ نہیں ہے چونکہ نل اسٹنگ لینگویج کا پارٹ نہیں تھی اس لیے اس کو انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ نہیں کیا گیا اب چونکہ ہم نے اینڈنگ پارٹ پر ریسٹرکشن لگا دی اور اسٹنگ کی منیمم لینتھ ٹو ہے تو minimum length with the ending condition اگر سامنے رکھیں تو لینگویج میں دو اسٹنگز آتی ہیں اے بی اور بی اے تو ہم نے اے بی اور بی اے کو سیپریٹلی ایکسپٹ کروانے کے لیے اسٹیٹ ٹو اور فور اور دوسری طرف اسٹیٹ تھری اور فائیو انٹروڈیوس کرائیں اسٹیٹ فور کو فائنل کرنے سے اسٹرنگ اے بی ایکسپٹ ہو گئی اور اسٹیٹ فائیو کو فائنل کرنے سے اسٹرنگ بی اے ایکسپٹ ہو گئی اب اسٹیٹ ٹو پر لیٹر اے کی ٹرانزیشن باقی تھی بہت ساری آپشن موجود تھیں لیکن جو آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی اے کا لوپ وہ ان کنڈیشنس کو سیٹسفائی کرتا ہے اگر آپ اے کو یہیں ملا دیں تو اس طرح سے اسٹرنگ جو ون سے فور تک تھرو ٹو پہنچتی ہے اس کے شروع میں تو یقیناً اے ہی ہوگا لیکن اینڈنگ پارٹ پر اے بھی ضرور آ چکا ہوگا تو اس طرح سے یہ لوپ سے جنریٹ ہونے والی تمام اسٹرنگس بھی لینگویج کا پارٹ تھیں اور بالکل اسی طرح ہم نے اسٹیٹ تھری پر چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی کی ٹرانزیشن باقی رہتی تھی اس کے لیے بھی ہمیں فیصلہ کرنا تھا تو یہاں بھی وہی وجہ بتانا کافی ہے جو اے کے لوپ کے لیے میں نے اسٹیٹ ٹو پر بتائی تھی تو اسٹیٹ تھری پر لوپ بی جب بھی اس میں سے گزرتے ہوئی کوئی اسٹنگ ہم ون سے فائیو تک جائیں گے اس کے اینڈنگ پارٹ پر بی اے آ چکا ہوگا اور یہ لینگویج کا پارٹ ہے اور اس طرح سے اس کے لوپ کو یہاں دکھانے سے ایف اے میں کوئی کمی نہیں آئے گی یا ایف اے کسی انوانٹیڈ اسٹینک کو ایکسپٹ نہیں کرے گا تو اب تک ہم نے state one state two state three کی ٹرانزیکشن پر غور کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ فور اور فائیو کی ٹرانزیکشن باقی ہیں اس کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ending part should be either A B or B A state four کی طرف دیکھیے کہ یہاں اے کے لیے ہم نے لوپ کی کوشش نہیں کی کیونکہ ایسا کرنے سے ڈبل اے پرنٹ ہو سکتی تھی ہم نے اے اے کے کو فائیو سے ملا دیا اور اس طرح سے جو بھی string one two four five پر جا کر اینڈ ہوگی اس کے اینڈنگ پارٹ پر بی اے ضرور آ چکا ہوگا اب اسٹیٹ فور کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹل بی کی ٹرانزیشن دکھانا ضروری ہے ہم نے بی کی ٹرانزیشن کے لیے فور کو تھری eh, سے ملا دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ون ٹو فور تھری اور فائیو اس طرح سے بننے والی تمام اسٹین جو اس بات کو فالو کرتی ہیں ان کے اینڈنگ پارٹ پر بی اے آ جائے گا ابھی اسٹیٹ فائیو کی ٹرانزیکشن باقی ہیں اسٹیٹ 5 کے اے کے لیے ہم نے اس کو 2 سے ملا دیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم 1 3 5 2 کو فالو کرتے ہوئے 4 پر اینڈ ہوتے ہیں تو اسٹنگس کی اینڈنگ پارٹ پر اے بی آ جائے گا ایسی تمام اسٹنگس جو اس پات کو فالو کرتی ہوں ان کے اینڈنگ پارٹ پر اے بی آ جائے گا آپ ذہن میں رکھیے کہ اسٹیٹ 3 پر لوپ موجود ہے اس لیے یہ ایک اسٹرنگ نہیں بلکہ بہت ساری رادر انفینٹ مینی اسٹنگس یہ پات جنریٹ کر سکے گا اسٹیٹ 5 پر ابھی لیٹر بی کی ٹرانزیشن باقی ہے اس کے لیے ہم نے اس کو فور سے ملا دیا اور ایسا کرنے سے اگر کوئی بھی اسٹرنگ 1 3 5 کو فالو کرتے ہوئے 4 پر اینڈ ہوگی تو اس کے اینڈنگ پارٹ پر بھی اے بی آ چکا ہوگا اور یہ ہماری ریکوائرڈ کنڈیشن بھی ہے اور یہ ایک اسٹرنگ نہیں یہ ایک سے زیادہ اسٹرنگ ہوں گی چونکہ تھری پر لوپ موجود ہیں اب تک ہم نے جو ڈسکشن کی اس میں لینگویج کی تمام ریکوائرڈ اسٹرنگ کو ایکسپٹ کروانے کی کوشش کی ہم یہ بھی چاہیں گے کہ انوانٹیڈ اسٹرنگ ایکسپٹ نہ ہو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ خود سے پریکٹس کریں ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے جو ابھی اگزامپل دیکھی اس میں یہ نظر آیا کہ غالباً یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایف اے تھا اور اس کے لیے جو متبادل ایک ٹیکنیک ڈسکس کی گئی ہے اس کو آئیے نوٹ میں دیکھتے ہیں سلائڈ کی طرف it is to be noted that building N F A corresponding to the language L discussed in the previous example seems to be quite difficult but the same can be done using tree structure along with the technique discussed in the book, Introduction to Language and Theory of Computation by J. C. Martin. یہ وہی بک ہے جو کورس آؤٹ لائن میں آپ دیکھ لیں گے so that the strings ending in double A A B B A and double B should end in the state labelled as double A A B B A and double B یہ ہم نیکسٹ ابھی سلائڈ پر دیکھیں گے جس کا ذکر کیا respectively as shown in the following F A اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائگرام میں کہ اسٹیٹس کو لیٹرز اور اسٹنگ سے لیبل کر دیا گیا یہ ٹیکنیک مارٹن نے اپنی بک میں ڈسکس کی انیشل اسٹیٹ کو ایرو ہیڈ سے دکھایا گیا اور اسٹرکچر جو نظر آ رہی ہے اس کا شروع کا حصہ ٹری سے ملتا جلتا ہے ہم نے انیشل اسٹیٹ کو نل سے شو کیا اس کا مطلب یہ ہے اب تک نل اسٹرنگ ریڈ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو اسٹیٹس پر لیبل اے اور بی نظر آ رہے ہیں جو اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے باری باری اے اور لیٹر بی ریڈ کرنا ضروری ہے اب ان دونوں اسٹیٹس پر الگ الگ اے اور بی کی ٹرانزیشنز نظر آ رہی ہیں اور یہ دونوں ٹرانزیشنز ایسی اسٹیٹس کی طرف جا رہی ہیں جن کو ہم نے لیبل کیا ہے ڈبل اے اور اے بی کے ساتھ اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ اسٹیٹ ڈبل اے پر ہوں گے تو وہاں پہنچنے کے لیے اسٹرنگ ڈبل اے کا ریڈ کرنا ضروری ہے اس کے بغیر آپ نہیں آ سکتے اسی طرح سے اسٹیٹ اے بھی لیبل کر دی گئی اور یہ بھی اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر یہاں تک آنے کے لیے آپ کو اے بی ریڈ کرنا ضروری ہے similarly we can see two other states labelled by B A double B یہ بھی اس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں کہ ان اسٹیٹس تک آنے کے لیے انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کرتے ہوئے بی اے اور ڈبل بی کا اسٹنگس کا پڑھنا ضروری ہے اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ اے بی اور بی اے کو فائنل اسٹیٹ سے ظاہر کر دیا گیا ہے یہ میں بات پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فائنل اسٹیٹ کی ایک اور نوٹیشن ڈبل سرکل ہے تو اس ایف اے میں اے بی اور بی اے یہ فائنل اسٹیٹس کو ظاہر کر رہے ہیں اور ہماری ریکوائرڈ لینگویج میں null string A B B A accept اس لینگویج کا پارٹ ہیں اس لیے ان کو ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اور بھی اسٹنگس جو اس لینگویج کو بلونگ کرتی ہیں ان کے اینڈنگ پارٹ میں اے بی یا بی اے آنا ضروری ہے اب یہ جو باقی ٹرانزیشنز بنائی گئی ہیں ان کی جسٹیفیکیشن جاننے کے لیے ایک اصول بتاتا چلوں کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ double A A B B A double B کے لیے علیحدہ علیحدہ اے اور بی کی ٹرانزیکشنس کو اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ تمام اسٹینگس جو ڈبل اے پر اینڈ ہوں وہ اسی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں ڈبل اے والی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں اور اسی طرح سے وہ تمام اسٹرنگس جو اے بی پر اینڈ ہوں وہ اسٹیٹ اے بی پر اینڈ ہوں اگر اس کو رن کیا جائے اسی طرح سے تمام اسٹرنگس جو بی اے پر اینڈ ہو رہی ہیں وہ اس ایف اے پر رن کرتے ہوئے اسٹیٹ بی اے پر اینڈ ہوں اور وہ تمام اسٹرنگس جو ڈبل بی پر اینڈ ہوتی ہیں اس ایف اے پر رن کرتے ہوئے اسٹیٹ ڈبل بی پر اینڈ ہوں بظاہر یہ بڑا مشکل کام سا نظر آ رہا ہے لیکن اس کی ٹیکنیک بہت ہی آسان ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈبل اے کو ٹارگٹ رکھتے ہوئے ہمیں اے اور بی دونوں کی ٹرانزیکشن کو دکھانا ضروری ہے اسٹیٹ ڈبل اے کے لیے تو اگر آپ ڈبل اے پر صرف اے ریڈ کریں تو یہ دیکھا جائے کہ اب تک کی اسٹرینگ کیا بنی تو اب تک کی اسٹرینگ ٹریپل اے ہو چکی ہوگی اور ٹریپل اے پر چونکہ آخر میں ڈبل اے آ رہا ہے تو اس اسٹرنگ کو ڈبل اے پر اینڈ ہونا ہے اس لیے ہم نے لوپ لگا دیا اب لوپ لگانے سے نہ صرف ٹریپل اے اسٹرنگ پر اسٹیٹ پر اینڈ ہوگا بلکہ four A five A six A and so on یہ تمام اسٹرنگس ڈبل اے والی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں گی اور ان کے اینڈ پر ڈبل اے آ رہا ہوگا تو ہماری وہ کنڈیشن کہ جن کے اینڈ پر ڈبل اے آ رہا ہے وہ اسٹیٹ ڈبل اے پر اینڈ ہونا چاہیے پوری ہو سکے گی ابھی اسی اسٹیٹ پر بی کی ٹرانزیشن باقی ہے اب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ اسٹیٹ اے ڈبل اے پر آتے ہوئے ہم نے ڈبل اے ریڈ کیا تھا اور اس کے بعد اگر لیٹر بی آ جائے تو اب تک جو اسٹرنگ بنی وہ ڈبل اے بی بنی اور یہ اسٹرنگ اے بی پر اینڈ ہوتی ہے ہمارا ٹارگیٹ بھی یہی ہے کہ اس اسٹرنگ کو اے بی پر اینڈ ہونا چاہیے اس لیے ہم نے ڈبل اے اسٹیٹ کی ٹرانزیشن بی کو اسٹیٹ اے بی سے ملا دیا اور ایسا کرنے سے ہمارا وہ ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو گیا ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ میتھڈ جو مارٹن کی بک سے ڈسکس کیا جا رہا ہے بظاہر آپ کو ہو سکتا ہے مشکل لگے لیکن میری کوشش رہے گی کہ جو ٹیکنیک میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہمیں مزید تین اسٹیٹس کے لیے اے اور بی لیٹرس کی ٹرانزیشن کا فیصلہ کرنا جو ڈائگرام میں دکھائی جا چکی ہیں آپ کو سکھانا ضروری ہے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں ڈبل اے کے لیے ہم نے دونوں ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر لی اب اسٹیٹ اے بی کی باری ہے اسٹیٹ اے بی پر لیٹر اے اور لیٹر بی دونوں کی ٹرانزیکشن شو کرنا ہے لیٹر اے کی ٹرانزیکشن شو کرنے کے لیے میں پھر وہی طریقہ بتاؤں گا کہ اسٹیٹ اے پر آتے ہوئے اسٹیٹ اے بی پر آتے ہوئے لیٹر اے اور بی ریڈ کیے جا چکے ہوں گے یعنی اسٹرنگ اے بی ریڈ کی جا چکی ہوگی اس کے بعد مزید اے ریڈ کرنے سے اسٹرنگ اے بی اے بن گئی اور اگر اسٹرنگ پر غور کریں تو اس کے اینڈنگ پارٹ پر یعنی لاسٹ دو لیٹر کو اگر دیکھیں تو وہ بی اے آتا ہے تو اس طرح سے اے بی اے اسٹرنگ جس کے اینڈنگ پارٹ پر بی اے آ رہا ہے اس اسٹرنگ کو اسٹیٹ بی اے پر اینڈ ہونا ضروری ہے اس کے لیے ہم نے اس کی ٹرانزیشن کو ہم نے بی اے سے ملا دیا اسٹیٹ اے بی پر ابھی بھی لیٹر بی کی ٹرانزیشن باقی ہے وہی طریقہ اختیار کریں گے چونکہ اسٹیٹ اے بی پر آتے ہوئے اسٹرنگ اے بی ریڈ کی تھی اس کے بعد لیٹر بی ریڈ کرنے سے اب جو اسٹرنگ بنتی ہے وہ اے ڈبل بی ہے اور اے ڈبل بی اسٹرنگ کے اینڈنگ پارٹ میں ڈبل بی آ رہا ہے اور ہم نے جو ٹارگیٹ تعین کیا ہوا ہے اس کے مطابق اسٹرنگ کو ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ہے جس کو ہم نے لیبل ڈبل بی دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ اے بی کے لیے لیٹر بی کی ٹرانزیشن کو ڈبل بی سے ملا دیا اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اسٹیٹ بی اے کی دونوں ٹرانزیشنز دکھانی ہیں عزیز طلبہ ہم مارٹن میں کی بک میں دیے گئے ٹیکنیک کا ذکر کر رہے ہیں اور میں نے کوشش کی کہ آپ لیٹر وائز ان کی ٹرانزیشنز کو اچھی طرح سمجھ سکیں میں ایک بار دہراتا چلوں کہ ہم نے ان ٹرانزیکشن میں ایک ٹارگٹ کو سامنے رکھا اور وہ یہ ہے کہ ایسی تمام ٹرانزیشنز جو ڈبل اے پر اینڈ ہوں ان اسٹنگس کو رن کرتے ہوئے ہم ڈبل اے لیبل والی اسٹیٹ پر اینڈ ہو سکیں اسی طرح ایسی تمام اسٹنگس جو اے بی پر اینڈ ہوں وہ ان کو جب رن کیا جائے تو وہ ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں جس کو لیبل اے بی کیا اور اسی طرح ایسی تمام اسٹنگس جو بی اے پر اینڈ ہوتی ہیں یا ڈبل بی پر اینڈ ہوتی ہیں وہ باری باری ایسی اسٹیٹس پر اینڈ ہوں رن کرتے ہوئے جن کو لیبل بی اے یا ڈبل بی کیا ابھی ہماری دو اسٹیٹس کی ٹرانزیکشن باقی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اسٹیٹ بی اے اب اسٹیٹ بی اے پر اگر اے ریڈ ہو تو ہمیں اس کی ٹرانزیکشن کو کا تعین کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بی اے پر رہتے ہوئے اسٹرنگ بی اے ریڈ ہو چکی تھی مزید اے ریڈ کرتے ہوئے اب جو اسٹرنگ بنے گی وہ بی ڈبل اے ہوگی جس کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل اے آ رہا ہے اور ٹارگیٹ کے مطابق اس اسٹرنگ کو ایسے اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ہے جس کا لیبل ڈبل اے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائگرام میں ہم نے اس ٹرانزیشن کو ڈبل اے والی اسٹیٹ سے ملا دیا اسی طرح اس اسٹیٹ پر ابھی لیٹر بی کی ٹرانزیشن باقی تھی ہم اس اسٹیٹ پر اگر لیٹر بی ریڈ کر لیں تو اب تک بننے والی اسٹرنگ بی اے بی ہوگی جس کے اینڈنگ پارٹ میں اے بی آر ہے اور ٹارگیٹ کے مطابق اسٹرنگ کو ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ہے جس کا لیبل اے بی ہے آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو اسٹیٹ اے بی سے ملا دیا لاسٹلی اسٹیٹ ڈبل بی کی کے لیے لیٹر اے اور بی کی ٹرانزیشن باقی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس میں چاہوں گا کہ آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے یہ ٹاپک تھوڑا سا ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل محسوس ہو رہا ہو اور اسی لیے میں بار بار بریک دے رہا ہوں آپ کو پوچھ دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ کون سا کون سی ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم ان ٹرانزیشنس کو بنا رہے ہیں بظاہر وہ ٹارگٹ کہ ایسی تمام اسٹنگس جن کا اینڈنگ پارٹ یہ ہو ایک خاص اسٹیٹ پر اینڈ ہو یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے آئیے ایک لاسٹ اسٹیٹ ڈبل بی کی باقی ٹرانزیکشن کو دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں بالکل پہلے تین اسٹیٹس کی طرح آپ دیکھیں کہ ڈبل بی اسٹیٹس کے لیے بھی ہمیں لیٹر اے اور لیٹر بی کی ٹرانزیشنس کا فیصلہ کرنا ہے لیٹر اے کے لیے اگر ہم اسٹیٹ بی پر لیٹر اے کو مزید پڑھیں تو اب تک بننے والی اسٹرنگ ڈبل بی اے ہوگی جس کے اینڈنگ پارٹ میں بی اے آ رہا ہے اور ٹارگٹ کے مطابق اس کو ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ہے جس کا لیبل بی اے ہے اور ہم نے ایسا ہی کیا ہم نے اس ٹرانزیشن کو اسٹیٹ بی اے سے ملا دیا اسی اسٹیٹ کی آخری ٹرانزیشن بی ہے اس اسٹیٹ پر بی پڑھتے ہوئے جو اسٹنگ بنتی ہے وہ بی بی بی ہے اور جس کے اینڈنگ پارٹ میں ڈبل بی ہوگا اور ٹارگٹ کے مطابق اس کو ایسی اسٹیٹ پر اینڈ ہونا ضروری ہے جس کا لیبل ڈبل بی ہو ہم نے اس کے لیے یہاں ایک لوپ لگا دیا تو نہ صرف ٹریپل بی اسٹیٹ پر اینڈ ہو رہا ہے بلکہ four B five B six B and so on یہ تمام اسٹنگس اسی اسٹیٹ پر اینڈ ہوں گی چونکہ ان کے آخر میں ڈبل بی آ رہا ہے اور جن کے اینڈ پر ڈبل بی ہو وہ اس اسٹیٹ پر اینڈ ہوں تو یہ لوپ ان کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے so this seems to be quite tricky how it is possible to achieve this target that the strings ending in double A or A B or B A or double B should end in the states لیول by double A A B B A double B لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک خاص ٹیکنیک کے مطابق ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکیں ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا لینگویج کی تمام اسٹینگس ایکسپٹ ہو سکیں گی کیونکہ ہم دو اسٹیٹس کو فائنل اسٹیٹ کر چکے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ انوانٹیڈ اسٹنگس بھی ایکسپٹ ہونا شروع ہو جائیں تو ڈائگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جن اسٹنگس جن اسٹیٹس کو فائنل اسٹیٹ کہا وہ ایگزیکٹلی وہی اسٹنگ ایکسیپٹ کریں گی جو لینگویج کا پارٹ ہے اپنی پریکٹس کے لیے آپ ایسی اسٹنگس کو بھی رن کریں جو لینگویج کا پارٹ نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ ایسی کوئی اسٹنگ اس ایف اے میں ایکسیپٹ نہیں ہوگی جو لینگویج کا پارٹ نہیں ہے اور ایسے تمام اسٹنگس جو لینگویج کا پارٹ ہیں اس ایف اے میں ایکسیپٹ ہو سکیں گی تو یہ میتھڈ بظاہر بڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن فائنائٹ لینگویج کے علاوہ یہ انفینٹ لینگویج اسپیشلی یہاں انفینٹ لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ لینگویج انفینٹ لینگویج تھی اور اس کی کنڈیشن اینڈنگ پارٹ پر تھی بگننگ پارٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ چکے تھے اینڈنگ پارٹ اسپیشلی سب کر اینڈنگ پارٹ پر ریسٹرکشن لگانے والی لینگویج تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اور وہاں ہمیں اس قسم کی ٹیکنیک کا سہارا لینا پڑتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس جاری رکھیں گے مزید کانسرٹ بلڈ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں example consider the language L of W belonging to A B star W does not end in double A اب یہ ایگزامپل پچھلی ایگزامپل سے تھوڑی بہت مماثلت رکھتی ہے اس میں لینتھ پر کوئی کنڈیشن نہیں اور اینڈنگ کی نگیشن کر دی گئی ہے کہ not ending in double A آپ کو پتا ہے کہ ٹو لیٹرس سے اینڈنگ پارٹ نظر آ سکتا ہے سنگل لیٹر سے نظر آ سکتا ہے تو بہت ساری پاسبلٹیز ہیں کسی اسٹنگ کے اینڈنگ پارٹ میں تو ہم نے اس کی ریگولر ایکسپریشن جب لکھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نل اسٹنگ کو شامل کیا because null string does not end in double A ہم نے اے کو شامل کیا A does not end in double A ہم نے بی کو شامل کیا B does not end in double A اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ A plus B star into A B plus B A plus double B یعنی لاسٹ ٹو لیٹرس کی اینڈنگ کنڈیشن کو اس میں اکوموڈیٹ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بریکٹ والے پارٹ میں لاسٹ پارٹ میں A B B A double B موجود ہے جبکہ ڈبل اے نہیں چونکہ اس کی نگیشن کرنی تھی تو اس لینگویج کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ لینگویج اس لینگویج سے مختلف ہے جس میں اسٹنگس کی لینگس کو پابند کر دیا گیا تھا جہاں چونکہ پابندی نہیں ہے اس لیے نل اسٹرنگ اے اور بی کو شامل کیا گیا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس اس لینگویج کو تفصیل سے دیکھنے کے بعد ہمارا ٹارگٹ وہی ہے کہ اس کا ایف اے کیا ہونا چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ٹیکنیک ہے جو مارٹن نے اپنے بک میں ڈسکس کی اور میں نے پچھلے اگزامپل میں آپ کو بتائی یہ پورے کا پورا ایف اے اس سے ملتا جلتا ہے اس کی تمام ٹرانزیشنز پچھلی اگزامپل سے ملتی جلتی ہیں صرف اور صرف فرق فائنل اسٹیٹس کے اسٹیٹس کا ہے یہاں ہم نے انیشل اسٹیٹ کو جو کہ نل سٹنگ سے لیبل کی گئی تھی ڈبل سرکل کر دیا اور ایسا کرنے سے یہ فائنل اسٹیٹ بن گئی چونکہ نل اسٹنگ لینگویج کا پارٹ تھی اس لیے اس کو ایسا کرنا ضروری تھا اس کے علاوہ اے اور بی یہ دونوں لیٹر لینگویج کا پارٹ تھے اس لیے یہ لیٹر جہاں بھی اینڈ ہوں گے اس اسٹیٹ کو بھی فائنل کرنا ضروری تھا اور اس لیے ہم نے اس کو فائنل اسٹیٹ کر دیا ایسی اسٹیٹ جو جس کا لیبل اے ہے اور دوسری اسٹیٹ جس کا لیبل بی ہے ہم نے فائنل اسٹیٹ کر دیا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ جو کالم آف اسٹیٹس نظر آ رہا ہے جس میں چار اسٹیٹس تھیں double A A B B A double B اس میں بھی ہم نے چینج کی اور A B A double B کو فائنل اسٹیٹس کر دیا اب چونکہ مارٹن کی ٹیکنیک کے مطابق یہ اسٹیٹس جو لاسٹ کالم کی اسٹیٹس ہیں یہ ایسی اسٹیٹس ہیں کہ وہ تمام اسٹنگس جو ان اسٹیٹس پر اینڈ ہوں گی وہ اگر تو فائنل اسٹیٹ ہیں تو ایکسپٹ ہو جائیں گی اور ایسی تمام اسٹنگ جن کے اینڈنگ پارٹ پر double A A B B A یا ڈبل بی آ رہا ہوگا وہ ایسی اسٹیٹس پر اینڈ ہوں گی جن کا label double A A B B A double B ہوگا تو اس اعتبار سے چونکہ ہم نے A B B A double B کو فائنل اسٹیٹس قرار دیا اس لیے ایسی تمام اسٹنگس جن کے اینڈنگ پارٹ پر اے بی بی اے اور ڈبل بی آ رہا ہوگا وہ ایکسیپٹ ہو جائیں گی جبکہ وہ تمام اسٹنگس جن کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل اے آ رہا ہوگا وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گی جیسا کہ ڈائیگرام سے ظاہر ہے کہ ڈبل اے فائنل اسٹیٹ نہیں ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی پریکٹس کے لیے کچھ نان کریڈٹ ٹاسک بھی دے دیا جائے تاکہ آپ مزید اس میں پختگی حاصل کر سکیں اس کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے task using the technique discuss by Martin build N F A accepting the following language L consisting of words W belong to A B star such that the length of W is greater than or equal to two and second letter of W from right is A میں یہ چاہوں گا آپ کو بتانا کہ یہ کنڈیشنز آپ غالباً پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو second letter from right is a کا مطلب یہ ہے کہ اینڈنگ پارٹ میں ڈبل اے اور اے بی ہو اور لینتھ جو کی لینتھ ہے اس کی بھی ریسٹرکشن ہے should be either two or greater than two تو اس کو بہت ہی احتیاط سے مارٹن کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے یقیناً اس کا سولوشن آپ کو نیکسٹ لیکچر میں مل جائے گا اگلی ٹاسک کے لیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں using the technique discuss by Martin build N F A accepting the following language L consisting of words W belonging to A B star such that W neither ends in A B nor in B A اب یہاں ریسٹرکشن یہی ہے کہ it should in in nor B A make sure کہ اس میں نل اسٹرنگ اور دوسری شامل ہیں جو اے بی اور بی اے پر اینڈ نہیں ہوتی تو لاسٹ ٹو لیٹرس کے اعتبار سے جو اسٹرنگ اس میں آ سکیں گی وہ اسٹرنگ اے اور ڈبل بی ہوں گی تو اس کو بھی آپ نے خیال رکھنا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے لینگویج اور ایف اے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھا اور اس میں مزید آپ اپنی پریکٹس کے لیے اپنے طور پر لینگویج ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنے طور پر ان کے ایف ایز بنا سکتے ہیں اپنے طور پر چیک کر سکتے ہیں کہ جو ایفیز آپ نے بنائے کیا وہ ایگزیکٹلی exactly وہی لینگویج ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں تھی اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے یقیناً آپ کو اسائنمنٹس بھی دی جائیں گی اسائنمنٹ سے بھی آپ کی پریکٹس ہوگی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ٹرانزیشن گراف اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے method five transition we're defining languages through different ways ان میں سے ایک میتھڈ ٹرانزیشن گراف کا ہے اس کی ڈیفینیشن ہے transition graph abbreviated by T G is collection of the following number one finite number of states at least one of which is start state and some may be non final states یہ پوائنٹ بالکل ایف اے کے پہلے پوائنٹ کی طرح ہے لیکن یہاں وہاں ایگزیکٹلی ون انیشل اسٹیٹ تھی اور یہاں at least one start state یا انیشل اسٹیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں number two finite of input letters sigma from which input strings are form یہ بالکل ایف اے والی کنڈیشن سے ملتا جلتا ہے number three finite set of transaction that show how to go from one state to another based on reading specified substrings of input letters possibly even a null string وہاں ہم لیٹر وائز ہم نے ڈیفائن کیا تھا یہاں اسٹینگز وائز اور ہم نل ٹینک کی ٹرانزیکشن بھی شو کر سکیں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم نے جو کچھ ڈسکس کیا اس کو دیکھنے کے لیے ایک نظر سم اپ سلائڈ پر دیکھتے ہیں ہم نے آج ایون ایون لینگویج کا ایف اے دوبارہ ڈسکس کیا جو پریویس لیکچر میں میں سمجھتا تھا کہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا ہم نے F A corresponding to finite languages کی بات کی اور اس میں دونوں میتھڈ یعنی ایک عام میتھڈ جو آپ کے ذہن میں آ سکتا تھا اور ایک اور میتھڈ جو مارٹن نے اپنے بک میں ڈسکس کیا اس کو بھی وہاں ڈسکس کیا گیا اور لاسٹلی ہم نے ٹرانزیشن گراف کی ڈیفینیشن دی عزیز طلبا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ